مجھو صاحب پہلے میں آپ سے کچھ ذاتی سوال پوچھوں جی ایک تو آپ یہ فرمائیے کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے بھائی میرا دادیار زمینداروں کا خاندان تھا اور وہ بستی ضلع میں کے ایک دور افتادہ دیہات جہاں سال میں صرف چار سال چار مہینے تک آمد رفت ہو سکتی تھی ورنہ ہر طرف سیلاب سے وہ گھرا ہو رہتا تھا اچھا وہاں پیدا ہوا اور وہ ایسے ہی دور دور افتادہ اور بدویت کی جگہ تھی کہ میں دو پیدا ہونے کے دو سال بعد تک میں گورکھپور جو میرا نانیال ہے نہیں آ سکا باوجود اس کے کہ میری نانی تڑپتی رہی مجھے دیکھنے کے لیے میرا خاندان دادیال نہایت جابر مگر نہایت وقی اور موقر زمینداروں کا خاندان تھا اور زمینداری داری ہم لوگوں کی دور دور پھیلی تھی ننیال بھی آپ کی زمیندار تھی ننیال ہمارے پی... ہمارا نانیال پیروں کا خاندان تھا جو پور میں علوم علوم اور خاص کر کے علوم دین کا اچھا۔ خاندان تھا اور میری دادی اتفاق سے بہت کم عمری میں گورکھپور سے وہ میرے دادا کو بیاہ کر آ گئیں اور پھر اس طرح سے آ گئیں تو وہ وہیں کی رہ گئیں ہو گئیں تو ان ان کے وہاں ان کے پاس بھرپور آج کسی عالم کے پاس اتنا بھرپور نالج اتنا بھرپور علم قرآن کے متعلق تفسیر کے متعلق حدیث کے متعلق فقہ کے متعلق طب کے متعلق نہیں ہوگا جتنا کہ ان کے پاس آپ کے دادا مرحوم کے پاس آپ میری دادی مرحوم دادی مرحوم کے پاس اچھا۔ دادا تو میرے کٹر ان کے زمیندار تھے ان کو سوائے گھوڑے کی سواری کی اور کسی چیز سے تو یہ علم آپ کی دادی نے کہاں سے حاصل کیا یہ میرا میرا ہال بتا دیا پیروں کا مرشدوں کا علماء کا خاندان تھا ان میں سے ایک جاہل نہیں تھا اچھا ان میں سے کوئی آپ چند نمایاں اس کو وہ سب سب وہ جو سربراہ خاندان تھے وہ شاہ عبداللہ تھے اچھا۔ جن کا سارا گورکھپور مرید تھا گورکھپور کے ضلع میں دور دور تک ان کے مریدوں کی تعداد موجود تھی تو ایک طرف دادی نے مجھے تعلیم دیا دوسری طرف میرے ذمہ دار خاندان کے ایک اہم دلار وارث ہونے کی حیثیت سے میرے اندر یہ ول اور حق کے لیے لڑ بیٹھنے والی جو اب ہے اس وقت اس وقت مار پیٹ کر کے بات منوا لی جاتی تھی میں زبان سے اپنی بات منوانے کا عادی ہوں جب تک کہ بات مان نہ لی جائے یا میں آپ کی بات نہ مان لوں اس وقت تک میں چپ نہیں ہوں تو گیا آپ کے مزاج میں جو دو دھارے ہیں ہاں، ہاں۔ <clears throat> ایک علم و فضل سے تعلق اور وابستگی اور گہری دلچسپی اور شغف اور دوسرا یہ جو ایک رکھ رکھاؤ والا جو آپ کے مزاج میں نظر آتا ہے تو غالباً یہ ننیال اور ددیال کا سنگم ہے سنگم ہے اور مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ میری دادی نے مجھے جو پڑھایا ہے آج جن کتابوں کا اگر میں نام لے لوں تو بہت سے علماء فضلہ شاید آپ ان ناموں سے آشنا ہوں علوم دینی نہیں بلکہ جس کو حکمت علم و حکمت کہتے ہیں انہوں نے مجھے محض میزان منشیب اچھا۔ اور پنج گنج اور نہر میر اور زدہ اور کافیہ یہ سب نہیں پڑھا یہی سب نہیں پڑھایا انہوں نے مجھے ایسا غوجی پڑھایا سورہ کبرا پڑھایا زدہ پڑھایا یہ یہ کتابیں منطق کی ہیں جی ہاں منطق ذرا کسی سے پوچھ لیجیے کہ ایسا غوجی کیا ہے سمجھے ہم سے ایک صاحب کہنے لگے جو بڑے عربی کے عالم کہتے ہیں نام نہیں لوں گا یہیں کے کہ صاحب جب میں ایسا غوجی میں پڑھتا تھا اب جی پڑھتا تھا اور کلو شعین حادث حادث کلو کلو شعین متغیر ہوں وہ کلو متغیر ہوں فانی ہوں تو صاحب میں یہ بحث کیا کرتا تھا مجھ سے نہیں رہا گیا محفل تھی میٹنگ تھی میں نے کہا یہ بات یہ یہ, بحث ایسا ہو جی کی نہیں ہے یہ و کبرا کی ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے اس کی عبارت غلط کوٹ کی کہا گیا ہے کہ کلو حالک کل کلو شعین ہاد وہ کلو ہادن فکل شاہین فکل شاہین ہالکن میں نے کہا یہ ہاں ہاں ہاں, ہاں، سغرا کبرا سغرا تو آپ یہ دیکھیے کہ نہ تو کوئی ایسا ہو جی سوئے باپ کے شہر سے ہاں تو گویا سے آپ کی سیما نے یہ ہوئے کہ آپ کے بچپن میں جو آپ کو ماحول ملا ہاں۔ جو تربیت آپ کی ہوئی جو تعلیم آپ کی ہوئی ہاں۔ اس نے بڑے گہرے اثرات آپ پر مرتب کیے اجمنی اچھا، صاحب ایک بات تو آپ نے بتائی نہیں ابھی اس لیے کہ میرا سوال یہ تھا کہ آپ کب اور کہاں پیدا ہوئے تو آپ نے یہ تو بتا دیا کہاں پیدا ہوئے یہ نہیں بتایا کب پیدا ہوئے میں دیکھیے مجھے جو بتایا جاتا تھا اگلے زمانے میں یہ تاریخیں لکھی تو نہیں جاتی تھی کیوں وہ تو کتاب ہوا کرتی تھی خاندان میرے میرے پردادا جو تھے وہ ڈائری رکھتے تھے جی ہاں تو وہ ڈائری بھی ضائع ہو گئی اچھا۔ ورنہ وہ ڈائری ایسی تھی کہ جہاں مقدمات کسی طرح سے فیصلہ مقدمات کا نہ ہو سکے تو کہا جاتا تھا کہ شیخ صحت کی ڈائری لاؤ کوئی ادنا سے ادنا آس پاس بیس کوس کے دائرے میں اچھا کہیں بھی کوئی واقعہ ہو ان کی ڈائری موجود ہوتا تو اس پر فیصلے ہوتے تھے اس میں میری پیدائش ضرور پڑی مگر وہ ہجری کے حساب سے رہی ہاں تو ہجری آپ کو یاد ہجری مجھے نہیں یاد ہے مجھے میں یہ سنا کرتا تھا کہ میں تیز تیرہ تیزی کے زمانے میں میری دادی کہا کرتی تیرہ تیزی کے زمانے ٹھیک ہے زمانے میں پیدا ہوا ہوں شدید چلچلا کی لو میں پیدا ہوا ہوں اس لیے محرول مزاج ہوں اور منگل کے دن میری پیدائش ہے اس لیے نافرمان ہوں اور اپنے نانیال میں سنا کرتا تھا کہ میں تعاون سال دوسرے میں میں پیدا ہوں اچھا تو دوسرا تاؤن جو ہے اس پہلا تعاون گورکھپور میں انیس سو دو میں ہوا ہے اور دوسرا تعاون انیس سو چار میں ہوا اچھا تو اس طرح سے انیس سو چار اور ان کا میں نے وہ میرے پاس میں نے یہاں یہاں اس کا حساب لگوایا تو اس حساب سے دس مئی سن انیس سو چار پڑتا ہے اس زمانے میں یہ تیرہ تیزی سفر اچھا۔ سمجھے یہ تیز گرمی جو پڑی تھی وہ دس مئی کو پڑی تھی اچھا جب وہ تعاون پھیلا ہے تو آپ کے خاندان کے لوگ بھی اس سے متاثر ہوئے بھاگے سب لیکن میں تو اپنے آپ تو ظاہر ہے کہ آپ نہیں میں تو اپنے دادیار میں تھا ہی اچھا اچھا اپنے دادیار میں پیدا ہوا سنچار میں پیدا ہوا تو میں تو اپنے دادیار اچھا، پہلی بار آپ گورکھپور کب تشریف لائے میں کہہ تو رہا ہوں کہ دو سال کی عمر تھی اچھا اس کے بعد پھر آپ واپس گئے آتا جاتا رہا اچھا کہاں شروع ہوئی ہاں؟ تعلیم میری بستی ہی ضلع کے کی ایک تحصیل ہے تحصیل خلیل آباد وہ خلیل الرحمان محمد صالح گورکھپور کے چکرا دار تھے اچھا ان کا آباد کیا ہوا وہ حصہ ہے پہلے بستی جو ہے گورکھپور کے ضلع میں شامل تھا تو وہ ایک گاؤں ہے مجھریا مجھریا اچھا تو وہ مجھریا گاؤں میں مجھے یاد ہے ساڑھے تین سال کی عمر میں میں وہاں تھا کل کی طرح سے یاد ہے جیسے وہ بنمانوس یاد ہے نا جی کون سا بنمانوس میں اکثر ذکر کرتا رہا ہوں میرا سارا وہ حصہ جس کو میں حق بتا رہا ہوں اچھا۔ سارا علاقہ آس پاس ارد گرد یا تو گھنے ڈھاک کے جنگل سے تھا یا پروونشل روڈ جو گورکھپور سے لکھنؤ جاتی اچھا اور جو شیر شاہ سوری کی بنوائی اچھا اس کے اس پار کچھ ڈھاک کے جنگل تھے باقی آبادیاں تھیں زیادہ تر ہم ہی لوگوں کی آبادیاں تھیں اچھا۔ گاؤں تھے دو تین تو میں وہاں پیدا ہوا وہاں میری تربیت ہوئی اور وہیں پھر اس کے بعد ہم ہم سب لوگوں کا مستقر رہا وہیں میری دادی نے چار سال چار دن چار مہینہ چار دن میرا مکتب اور مکتب کے بعد ایک دن ایسا بہترواں سال ہے یہ میرا ایک دن ایسا نہیں گزرا ہے کہ میں بغیر پڑھے رہا ہوں اور اکثر میرے پڑھنے کے گھنٹے اٹھارہ گھنٹے ہوئے اچھا۔ اب البتہ میں مجبور ہوں آپریشن ہو گیا ہے اور مجھے پاور نہیں دیا گیا ہے ہاں ڈاکٹروں ہاں، نے فی الحال مصلحت میں ان کی ٹیکنیکل کوئی مصلحت تھا جس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں کہ ابھی نہیں دیں وہ پاور مل جائے تو میں پھر پڑھنے لگوں اچھا مجھے صاحب یہ فرمائیے کہ وہ بچپن کی جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں جب آپ میری ساری تعلیم وہیں ہوئی وہیں ہوئی نا ہاں۔ تو وہ اس بچپن میں آپ کو آج بھی کوئی رنگینی یا کوئی ایسی خصوصیت یا کوئی دلچسپی کا سامان اب بھی نظر آتا ہے میرا اب اس کا مختصر جواب تو یہ ہے کہ میں اکثر گھر پہ لوگوں سے کہتا رہتا ہوں اپنے بچوں سے جو بچے نہیں ہیں جن کے خود بچے ہیں اپنی بیوی سے خاص طور پہ کہتا رہتا ہوں کہ میں میرا بھی چاہتا ہے کہ تم سب لوگوں کو چھوڑ کر کے میں اس مٹی میں جاؤں جہاں میری تربیت ہوئی ہے مرنے کے لیے میں وہیں جانا چاہتا ہوں تو آپ اس سے سن لیجیے کہ وہ کتنا کتنا پرکیف رنگین کا لفظ میں اس لیے نہیں استعمال کروں گا کہ میرے زندگی میں وہ چیز نہیں رہی ہے جس کو عام طور سے رنگینی کہتے ہیں نہیں رنگینی اس معنی میں نہیں بلکہ یہ کہ وہ جو ذہن کی ذہنی فضا یا ماحول باوجود کٹر اور غصور زمیندار ہونے کے نادار بیمار کسان سے مزدور سے مجھے دلچسپی کا سوال نہیں ہے مجھے محبت محسوس ہوتی تھی یا گانگت سطح پہ جی ہاں، تو وہ تو انسانی رشتوں کی بات ہوگی نا لیکن بس یہ بہت بڑی بات تھی میری اس لیے کہ کوئی مزدور ہے ہاں۔ کوئی زمیندار ہے ہاں۔ کوئی غریب ہے کوئی امیر ہے مگر اس بستی یا اس ماحول میں انسانی رشتے ہمارے زندہ تھے ہم بہت کچھ تو زندہ تھے پہلی بات تو یہ ہے کہ فیوڈل لارڈ زمیندار جو ہوتا ہے فیوڈل سسٹم میں کچھ اچھائیاں تھیں جی ہاں وہ اب باقی نہیں فیوڈل سسٹم کو تو سامنتی دور جو رہا ہے جی ہاں۔ یا سامنتی نظام زندگی جو ہے اس کو ریپلیس تو ضرور ہونا تھا سوداگرانہ نظام سے لیکن مڈل کلاس مین سے وہ مڈل کلاس مین تھا جی۔ سوداگر جو کہہ رہا تھا اچھا تو یہ تو ہونا تھا لیکن آج کیپیٹلسٹ کسی سرمایہ دار کا اپنے مزدور کے لیے ممکن ہے وہ اس سے زیادہ روپیہ دے دے ہاں مگر وہ تو ذہنیت نہیں نہیں وہ دل نہیں دکھائے گا اس کا اس کا سارا خاندان مر جائے بیمار تو مجھے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ جو ساونتی دور تھا اس میں مزدور کے درمیان اور کسان کے درمیان اور زمیندار کے درمیان انسانی رشتے زندہ تھے زندگی نہیں تھے نہیں یہ جو ہمارا صنعتی دور ہے ہاں۔ کہ جہاں سرمایہ دار اور مزدور کا رشتہ ہے ہاں۔ تو یہ مشینی رشتہ ہے مشینی ہے اس میں انسانی بقول آپ کے نہیں ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ انسانی رشتہ ایسا ویسا نہیں تھا زمیندار اپنے کو کسان سے قریب وہ تو صرف جتنا جابر بس اس لیے تھا کہ لگان وصول کر لے گا ایک روپیہ دے گا دو روپیہ سود وصول کر لے گا سال بھر میں جی۔ میرے وہاں بھی روپیہ دیا جاتا ہے میری دادی کٹر آدمی کہیں گے سود حرام ہے اب بڑی مصیبت ہم لوگوں کے لیے ہوتی تھی روپیہ لینے سب آتے تھے اجمر صاحب ایک بات میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے کہا کہ صاحب اگر میں اب بھی اس جگہ پر واپس جا کر وہیں میں مرنا وہیں چاہوں گا ہاں۔ تو میرے خیال سے بچپن سے جو جوابستگی ہوتی ہے انسان کی ذہنی طور پر وہ تو ہر شخص کی ہوتی ہے جب وہ جگہ جہاں آدمی نے پرورش پائی ہے تو اس سے کچھ یادیں کچھ وابستہ ہوتی ہیں مجھے آپ یہ بتائیے کہ یہ جو آپ کو مثلا خواہش میں آپ کے اندر آج بھی موجود ہے واپس واپس جانے کا ایک تو تو کیا اس کی کوئی خاص وجہ ہے ہر ہر وجہ جو وجہ میں آپ کہیے وہاں کے کسان لڑکے جن کے نام اب تک مجھے یاد ہیں جن کے ساتھ میں کھیلا کرتا تھا گولی کھیلتا تھا گلی ڈنڈا کھیلتا تھا میں نے میں شہری کوئی ماڈرن جی ہاں، کھیل جانتے ہی نہیں بیڈمنٹن میں جانتا نہیں کیسے کھیلا جاتا ہے کرکٹ کیسے کھیلا جاتا لیکن گلی ڈنڈا کیسے کھیلتے ہیں تیر پر کیسے چڑھتے ہیں گولی کیسے کھیلتے ہیں تو ان لوگوں کے ساتھ مگر ذہن ذہن اور تعلیم کا یہ نتیجہ تھا کہ وہ گولی کھیلتے جاتے تھے اور اپنی زبان ان کی مادری زبان تھی گالی رہے اور یقین مانی ہے کہ میری زبان پر میں میرے کان میں وہ آواز پڑتی جیسے نہیں تھی اور میری زبان پر جو سبق میں پڑھ کے آیا ہوتا تھا قرآن کی تفسیر یا قرآن متن وہ بے ساختہ جاری ہو جاتا اچھا، میں آلودہ نہیں ہوا ان سے قرب ہونے کے باوجود آلودہ نہیں ہوا باقی لڑکیاں لڑکے جن میں سے بعض عورتیں یعنی جی۔ لڑکیاں میں کم و بیش ہماری عمر کی وہ مزدور کلاس کسان کلاس اکثر ان میں سے بے بے کھیت مطلب کسان وہ اور میں اپنے دوسرے زمینداروں میں نامقبول اس لیے تھا کہ وہ دیکھیے اس زمانے میں دو آنا مرد پاتا تھا مزدوری دو آنا ڈیڑھ آنا عورت پاتی تھی مزدوری اور ایک آنا ایسا بچہ جو کچھ کام کر سکے ایک اینٹ اٹھا سکے وہ پاتا تھا میں نے صرف اتنا کیا تھا کہ چار آنا اس کو دینے لگا تھا میں مرد تین آنا عورت کو دیتا تھا دو آنا لڑکے کو دیتا تھا اس پر وہ وہ ہنگامہ ہاں، مچا وہ تو آپ نے سارا نظام معیشت وہاں کا متاثر کر دیا ہاں، میں نے کر دیا تھا اور یہی نہیں میں اپنے آدمی کو جو تنخواہ دار ہے ڈیڑھ میل وہاں سے پونے دو میل مگر اسٹیشن ہے جہاں کبیر دفن اچھا۔ وہ وہاں جاتا تھا اپنا اسباب اس کے سر پر رکھا کے تو وہاں چار آنے پیسے کم سے کم ضرور دیتا تھا اچھا یہ بخشش بخشش نہیں ویسے آپ نے میٹرک کسن میں کیا تھا میٹرک میں نے انیس سو یہ یہ یہیں سے سوالات ہماری زندگی میں ٹیڑھے ہوتے انیس سو اکیس میں انیس سو اکیس میں میں نے ہائی اسکول ہائی اسکول کیا وہ یہ تو بہت آپ نے دیر سے کیا نہیں تو میں ایک سال دیکھیے میری عمر چار مہینہ زیادہ کر کے لکھائی تھی میرے فادر نے کہ وہاں جا کر کے ہائی اسکول میں بڑی سخت پابندی تھی اس زمانے میں کس سال کی عمر میں آدمی ہائی اسکول میں بیٹھ سکتا سولہ سولہ ایک سن انیس سو اکیس میں میں نے کیا ہے ہاں ہاں تو سنچار کی جو پیدائش تو سولہ سال کی عمر سولہ سال کی عمر ہوئی وہ کچھ زیادہ ہو گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جس سال میری دادی مری ہیں سن سولہ میں میں ساتویں درجے میں تھا ساتویں جماعت میں تو تمام اساتذہ ایسی ہے کہ میرا نام لکھایا گیا تھا دسمبر سن پندرہ میں اور میں پانچ مہینے کے اندر اچھے سے اچھے مارکس لے کر کے میں چھوٹے سے ساتویں بھیج دیا گیا تھا لیکن اسی سال اکتوبر میں میری دادی مری اور مجھے موت کا پہلا احساس ہوا اور ایسی موت کا احساس ہوا کہ جیسے معلوم ہوتا کہ میری زندگی میں کوئی نہیں پھر میرا کیسا پڑھنا کیسا لکھنا کسی چیز میں اور میں کہتا رہا تھا اپنے والد سے کہ میرا نام کٹا دیجئے میرا پڑھنے میں جی نہیں لگ رہا انہوں نہیں کٹایا کہیں نہیں کلاس جاؤ میں فیل ہو گیا صرف ایک مرتبہ فیل ہوئی ہوں اچھا اور جان بوجھ کر کے جانتا تھا کہ فیل ہوں اچھا اسکول کے زمانے میں بھی آپ کی میری بڑی سرگرمیاں سرگرمیاں تو کچھ ایسی نہیں تھیں کھیل کود والا آدمی نہیں ہاں وہ تو لیکن ڈبیٹ میں اس میں اس میں میرا حصہ رہتا تھا ایک بار دوسری بات یہ ایک فراق میں اپنے مضمون میں بہت سے لکھا کہ بدماش سے بدماش لڑکا ان کے ساتھ رہتا تھا لیکن وہ بدماشی کرتا کر پاتا تھا کرتا تھا کہ نہیں کرتا تھا یہ بدماشی نہیں کرتے تھے لیکن بدماش ان سے ڈرا رہتا تھا تھا بات ان کی منگ پر نہیں تم نہیں جاؤ گے اب اگر کہہ دیا کہ نہیں جاؤ گے دس بجے رات کو میں نے کہا کہ تم اب گھر سیدھے اب جاؤ گے اچھا ہاں تو وہ اس زمانے کی آواز بھی بڑی دل سے خوبتی تھی کیا کیا مثلا بھائی جی، اس زمانے میں یہ لونڈے بدماش لونڈے جو ہوتے تھے نا کیا نہیں کر ڈالتے تھے آپس میں دشمنی ہوئی تو چھڑے بازی کر دی کسی کے کوٹھے پہ چڑھ گئے وہ زمانے میں تو سرے راہ جو خاص خاص سڑکیں تھیں وہ آباد تھی طوائف سے بھائی تو جہاں ایک ٹولی پہنچ گئی تو بھائی پہنچ گئی اچھا اچھا سمجھے اس میں میں نے صاحب نہیں دیا اور اس سے روکا میں نے اور میں نے زندگی میں تین یا چار مرتبہ کل تھیٹر دیکھا اچھا یہ بھی شوق آپ کو نہیں رہا حالانکہ اس زمانے میں تھیٹر کا بہت نہیں میں نے کسی زمانے میں میں سینما بہت دیکھے سن انیس سو چوبیس پچیس میں جبکہ سائلنٹ پکچر تھی انگریزی مووی تھی انگریزی فراق نے لکھا ہے کہ جتنے یہ کیپشن سے ہم لوگوں نے جتنی انگریزی سیکھی ہے سنیما کی ہمیں اتنی کسی نے ڈکنس وغیرہ پڑھ کر کے نہیں سیکھی ہو بڑے بلیغ کیپشنس ہوتے ہیں تو یہ ہے اچھا مطلب یہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا یعنی لکھنا اگر شعر کہنے کو بھی لکھنا آپ سمجھیں ہاں، یہ اور بات ہے کہ میں نے لکھا نہیں تا وقت ہے کہ مجھے پریشان نہ کیا گیا ہو کچھ بھیج دیجیے تو اب افسانہ افسانہ لکھنے کی فرصت نہیں تو ٹالنے کے طور پر میں اشعار لکھ کر کے بھیج دیتا تھا ورنہ میرے پاس کوئی بیاس نہیں ہے میرے دماغ میں ہے اچھا، آپ کس عمر سے کہتے تھے شیر میں سب سے پہلے یہ نہ پوچھیے کہ کب چھٹے ساتویں اور آٹھویں درجے میں تھا تو اس سے اندازہ کر لیجیے جو نیا استاد آتا تھا اس اس کا استقبالیہ اور جو استاد جاتا تھا اسکول سے اس کا مجھے سے لکھوایا جاتا تھا منظوم منظوم اور میرے مولوی وارسی کے تھے اس زمانے کوئی شعر یاد ہے چھٹے درجے کا اس زمانے کے شعر ذرا یہ سب کون فساد یہ سب کون و فساد فساد جی ہاں، یہ سب کون و فساد استرار اس کی مشیت کا اچھا۔ یہ سب کون و فساد استرار اس کی مشیت کا خدا کہتے ہیں جس کو ہے وہ بندہ اپنی قدرت کا واہ واہ یعنی یہ اس زمانے کا کا ہے سات درجے غالب سوار تھی نا بے دل سوار تھے میرے اوپر یہی تو میرے اوپر اعتراض کیا جانے لگا اور اسی لیے میں نے قسم کھا لی کہ اب جس جو زبان تم امیر اور داغ کمتوتی میں ان کا تھا اور خاص کر کے ریاض خیر حالانکہ اس زمانے میں جتنے لوگ بھی شعر کہہ رہے تھے ان پر امیر اور وہی یہ مکان تھا تو اس مشاعروں میں یہی تو میرے اوپر یہاں بھی آپ نے الگ راستہ نکالا نہیں نکال نہیں پھر اس کے بعد بے دل اور غالب پھر نہیں ٹھیک ہے میں نے کچھ کہے ہاں۔ لیکن اگر میں کچھ رنگ اس کا اس کا ڈھلا ہوا رنگ آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو میرے منظومات میں نظموں میں مجھے تو میں تو چیلنج کے طور پر پھر مشاعروں میں مشاعرے میں سب سے پہلے میں جو شریک ہوا ہوں جی سن انیس سو انیس میں شریک ہوا ہوں جب کہ میں نمی جماعت میں تھا اور بے تکلفی اسی تاریخ سے ویسے خاندانی بے تکلفی سے رپت صاحب فراق گورکھپوری سے بے تکلفی اسی وقت سے ہوئی ہاں تو ان کے بارے میں تو میں آپ سے الگ سوال کروں گا فراق صاحب کے نہیں فراق صاحب کے بارے میں تو آپ سوال کریں گے لیکن آپ نے ایک شعر سن لیا ہاں۔ اور کچھ شعر آپ کو میں آپ کو ایک اگر وقت ہو آپ کے ہاں آپ سنائیے تو میں آپ کو ایک شعر اور ایک غزل سناؤں گا یعنی یہ انیس سو انیس کی ہے نہیں یہ انیس سو ایک انیس سو بیس کی ہے اچھا اور ایک شاید اکیس بائیس کی ہے اچھا تو طرح تھی ہمارے وہاں حسرت اور ریاض میں ہاں بڑا بڑا ادبی مرکز تھا جی ہاں، ریاض خیر آباد بھی عام طور سے جا کر کے وہیں رہتے تھے میرے خسر کے دوست تھے انہیں کے وہاں رہتے تھے اچھا۔ حسرت موہانی میرے والد کے دوست تھے ساتھی تھے ان کے وہاں رہتے تھے اچھا تو یہ دونوں لہریں تھیں خود میرا مزاج ذرا باغیانہ تھا انقلاب کا تو نام اس وقت تھا نہیں تو حسرت زار کو یاران وطن بھول گئے اچھا مرغ پابند کو مرغان چمن بھول گئے اچھا تو ہوئی اچھا تو کچھ اشار اپنا ایسے ویسے کہہ کے لے گئے تو مگر ایک شیر اس, مشاعرے میں کون کون لوگ شریک ہوئے تھے اس میں سبھی تھے ریاض کے بغیر اکثر ریاض وہیں رہتے تھے ریاض وہیں ان میں ریاض بھی تھے ہاں، ہاں، وہ موہانی بھی تھے اور اور خود گورکھپور والے کیا کم تھے اچھا وہ تو یہ نہیں ہوتا تھا کہ بلائے جائیں یہ تو رسم بات کو شروع اچھا وہ بھی شامل تھے اس مشاعرے میں ان کے فراغ گورکھپوری کے والد عبرت گورکھپوری نہیں اچھا، وہ مشاعروں میں جاتے نہیں تھے کم جاتے اچھا کم جاتے تو ایک شیر پر مجھے یاد ہے کہ حسرت اور ریاض جب ان کی داد مل جاتی تھی تب مجھے اطمینان ہوتا تو شعر یہ ہے کہ کس کی زلفوں کی مہک آج سبا لائی ہے کس کی زلفوں کی مہک آج سبا لائی ہے چوکڑی ساری غزالان ختن بھول گئے واہ واہ واہ ظاہر ہے وہ تو مشاعرے میں شعر تو خوب چلا ہوگا نہیں اپنے اپنے اپنی آبرو بھی رکھ لی ہاں ہاں ہاں سنجیدہ شعر اور ایک غزل یہ ہے کہ مشاعرہ ہمارے وہاں عموماً شعر دے دیتے تھے ہاں طرح مشاعرے ہوتے تھے زمانے نہیں شعر پورا طرح اچھا، پورا شعر دے دیتے تھے کہ وہ جس کو پبلک مشاعرہ آج کل کہتے ہیں نا وہ نہیں ہوتے تھے اس زمانے میں محفلیں ہوتی تھیں محفلیں ہوتی تھیں مگر بڑی ستھری محفلیں ہوتی تھیں اور کم تعداد نہیں ہوتی جی ہاں جی ہاں تو جسے تم کوستے ہو جسے تم کو یہ ریاض کا شعر جی جسے تم کوستے ہو عمر اس کی اور بڑھتی جسے تم کوستے ہو عمر اس کی اور بڑھتی ہے تمہیں سب کچھ تو آیا کوسنا اب تک نہیں آیا ہاں، ہاں، ہاں، اب ذرا دیکھیے اس میں اب تک نہیں آیا پوری ردیف ہے عام طور سے اشار یا اساتذہ بہت مشکل ردیف ہے نہیں اساتذہ کی بھی پڑھ لیجیے کہیں جی ہاں۔ اوپر سے اب ردیف کو جزو بنا لینا بہت مشکل کام ہے بہت مشکل کام اور سن بیس کی بات میں کر رہا ہوں ہاں، آپ کی سولہ سال جی ہاں۔ پندرہ سال کی عمر سے میں شریک ہونے لگا تھا وہ کہتے ہیں سلیقہ عشق کا اب تک نہیں آیا وہ کہتے ہیں سلیقہ عشق کا اب تک نہیں آیا نگاہ شوق تجھ کو دیکھنا اب تک نہیں آیا اچھا نگاہ اچھا۔ شوق تجھ کو دیکھنا اب تک نہیں آیا مزاج حسن پہنچا مزاج حسن پہنچا اتنا سے کم نگاہی تک ہاں ہاں مزاج حسن پہنچا مزاج حسن پہنچا اتنا سے کم نگاہی تک پر میری ہر سے تک نہیں آیا واہ واہ واہ یہ سولہ سال کی عمر کا شیر ہے بہاریں کتنی آئیں کتنے مرغان چمن آئے اچھا بہاریں کتنی آئیں کتنے مرغانے چمن آئے گلے خونی نوا کا ہم نواب تک نہیں آیا بہت اچھا واہ گلے خونی نوا کا ہم نوا ہم نوا اب تک نہیں آیا جہاں میں کتنے آئے پے کرے خوبی و محبوبی جہاں میں کتنے آئے جہاں میں کتنے آئے پے کرے خوبی و محبوبی مگر اے دوست اس کا دوسرا اب تک اب تک نہیں آیا کیا اچھی ردیف آئی ہے کیا اچھی ہزاروں منزلیں طے ہو چکی دیرو حرم جیسی ہزاروں منزلیں طے ہو چکی ہو چکی دیر و حرم جیسی پرے کوچے کر لیکن راستہ اب تک اب تک نہیں آیا واہ واہ واہ واہ واہ بہت اچھا کہا بہت اچھا کہا اور ضلع نوارا باغ کا واقعہ ہو چکا تھا اور میں بڑا اداس تھا اسی کی یاد میں میں وہاں تھا تو نہیں میدان میں آیا نہیں تھا اس وقت ہاں مگر یہ تو مگر ہاں۔ بڑا اداس تھا میں تو اس کی یاد اور اس کے احساس میں یہ شعر کہا گیا تھا جفا کوشو تمہار باب وفا کا ظرف کیا جان جفا کوشو تمہار باب وفا کا جشن کیا جانو جفا کوشو تمہار باب وفا کا ظرف کیا جانو تمہیں اپنا ہی انداز جفا اب تک نہیں آیا واہ واہ واہ واہ واہ بہت اچھا سمجھتے ہیں مجھے سب خاصے خاصان میں خانہ حالی کے بعد میں نہیں باندھا اب وہ خاصان ہے ہاں، ہاں۔ خاصان ہے رسول ہاں، ہم نے جی سمجھتے ہیں مجھے سب خاصے خاصان میں خانہ کہ میں خاروں میں مصطفیٰ پار صاحب تک نہیں نہیں آیا بہت اچھے کہ میں اس پر جھوم گئے تو پارسا کافی اس کا بہت اچھا تھا کہ میں خاروں میں مصطفیٰ پارسا اب تک نہیں آیا پس فردا آخر بھی الہی کوئی فردا ہو اچھا پس فردا فردا آخر بھی, بھی الہی, الہی کوئی فردا ہو. ہو قیامت آ گئی وہ بے وفا تک, تک نہیں آیا تو یہ غزل اچھا تو مکتا نہیں تھا بے مکتی کو میں رب کا پہل زبردستی ٹھوس ٹھانس میں مکتا تو میں نے بہت وہ تخلص تو بہت بعد میں اچھا تو یہ تخلص آپ نے کب رکھا اور یہ تخلص میں رکھا لیا کہ سولہ سولہ ستر میں رکھا میں نے اور اس میں بھی استعمال نہیں تو یہ تخلص مجھے صاحب آپ نے اپنا کیوں بھائی میرے دوست یعنی اس کا تعلق آپ کے جسے سے تو کچھ نہیں ہے بالکل نہیں ویسے میرے والد پہ تخلص دیوانا تھا لیکن وہ سب لوگ بھولے ہوئے تھے مجھے بھی کبھی یاد نہیں وہ دیوانہ بھول آپ کو شاید نہ معلوم عثمان کمر کیوں ڈرتا ہے پھر بے خدا کیوں کیا جی، کرتا ہے جی ہاں۔ اس قوم کا یہی اس دنیا کا یہ پڑتا ہے جو کرتا ہے وہ پڑتا ہے وہ باندھ کمر کرتا ہے یہ میرے والد کی نظم ہے اور اگر آپ کو الیاس برنی نے جو سیریز جی، جی، کی جی، ہے وہ ملت کے عنوان سے اس میں میرے والد کی یہ نظم آپ کو مل جائے گی سمجھیں نہیں مگر پھر وہ اپنا ہمدرد کے ایڈیٹر اس کے ایڈیٹر اس کے محفوظ بدایونی جی ہاں میر محفوظ علی بدایونی جی ہاں وہ ملفوظات حاجی بغلون میں جتنی نثر ان کی ہے جتنی نظر ہے میرے والد کی اچھا اچھا تو وہ بہت تیز کہیں والے تھے اچھا تو میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ورثے میں علم بھی تھا اور شاعری بھی تھی اور ماحول ملک تھا مگر وہ سوال تو اپنی جگہ ہاں۔ وہیں باقی رہا کیا میں نے یہ پوچھا تھا ہاں۔ کہ آپ نے لکھنا کب سے شروع کیا تو یہ تو شاعری کی رودات ہوئی کہ آپ نے بتایا کہ شاعری کب سے شروع ہوئی آخر بھائی یہ لکھنا نہیں وہ میں میرا میں نے بیاض نہیں جی نہیں میں بیاض کی بات نہیں کر یہ ہاں۔ نثر لکھنی کب سے شروع کیا آپ نے نثر لکھنا مثلا مطلب نثر میں آپ نے افسانے لکھے ہیں تنقیدی مضامین لکھے ہیں دیکھیے نا نثر میں نے جب کہ میری شاعری کا چرچا ہو رہا تھا اسی زمانے میں سن انیس سو بیس سے لکھنا شروع کیا اچھا تو پہلی نثر آپ کی کیا تھی کچھ تو تبصرے ہیں مشرق میں حکیم برہم نکالتے تھے امیر کے بہت چہیتے شاگرد تھے اچھا حکیم برہم رامپور کے رہنے والے تھے مشرق کہاں سے نکلتا تھا گورکھپور سے نکلتا تھا اور وہ گورکھپور کے رئیسوں میں شمار ہوتے تھے اچھا اچھا مشرق اس کے بعد تحفیل چریا کوٹری کو انہوں نے بلایا اچھا, اچھا۔ تو انہوں نے صحبا نکالا صحبا کے نام سے اس میں ایک آدھ کچھ میرے اشار ہوں میں لیکن تاریخ فلسطین میں لکھ رہا تھا سمجھیں گے نہیں اچھا اور ٹیگور کے ترجمے میں کر رہا تھا صحبا اکیس میں نقیب بدائیوں سے نکلتا تھا وہی دہمت نکالتے تھے وہ محکوم میاں بہت محکوم میاں کے چھوٹے بھائی یہ بہت بڑے رئیس تھے شیخ جی۔ پور کے تو ان کے نقیب میں اگر آپ مضمون دیکھیں تو رونے والا فلسفی کے عنوان سے ایک میرا مضمون چھپا ہوا اچھا پھر آپ کو ملیں گے یہ تو سن بیس اکیس کی بات ہے بائیس میں نگار نکلا بھوپال سے جب نکلا ہاں بائیس میں تو بھوپال ہی سے نکلا جی ہاں۔ اور لکھنؤ تو ستائیس میں آیا جی ہاں۔ چھبیس دسمبر میں انہوں نے جگہ وغیرہ کی تجویز کی میرے سامنے اور جنوری ستائیس سے وہ نکل رہا لکھنؤ سے خیر تو مرقہ نکلتا تھا نکلتا ہی تھا مگر مولانا سے میری یاد زبانی زیادہ تھی اس لیے کہ وہ نسل کے پیسے نہیں دیتے بھائی مارا مارا پھرتا تب گھر سے پیسہ نہیں لیتا تھوڑا منگاتا نہیں تھا انگریزی میں زیادہ لکھتا تھا اس لیے کہ پیسے اس میں زیادہ ملتے تھے ہم یہ سبجیکٹس پہ اور اپنا خرچہ چلا تھا اچھا،, اچھا لاکھ باپ روپیہ بھیجیں چپکے سے تم مجھ سے مایوس ہو فی الحال سوائے فادر کے اور شخص مجھ سے مایوس تھا کہ ابھی کچھ نہیں کرا اچھا اس زمانے میں کانگریس کا نام لینا تو خیر اور سب سے پہلے میں نے مولانا کو اس ڈریس میں مولانا محمد علی کو اس ڈریس میں سن انیس سو اکیس میں دیکھا ہے میں ان کی والدہ کے اچھا۔ برقعے میں اچھا جس ڈریس میں وہ بات کو رہنے لگے اچھا،, اچھا اچھا گاندھی جی کے ساتھ تو یہ یہ وہ زمانہ ہے مولانا محمد علی سے آپ کی ملاقات گورکھپور میں ہوئی پہلی دفعہ یا لکھنؤ میں مولانا محمد علی سے ملاقات اس لیے میری پہلے سے تھی مگر بہت ذرا دوری کے ساتھ کہ میرے والد میر محفوظ علی نے سید اچھا آپ کے جی۔ نانا جی۔ اور اس وجہ سے مجھے ان سے زیادہ محسوس ہوتا ہے آپ کے ساتھ سید جالب دہلوی جن کا وہ جالب کم کہا جاتا تھا سید صاحب زیادہ کہا جی۔ جاتا راجہ غلام حسین اچھا انگریزی کے ایڈیٹر ان لوگوں یہ سب لوگ وہاں کے ایڈیٹوریل اسٹاف میں تھے اچھا ہمدرد کے ہمدرد کامریڈ کامریڈ پہلا دور پہلا دور جی۔ جو سن چودہ میں ضبط ہو گیا تو چودہ تک ایسا ہوا تو کہ وہ کبھی کبھی نکل آتے تھے اپنا جہاں جہاں ان کا اثر تھا تو اس سلسلے میں کبھی ایک آدھ دفعہ گورکھپور بستی گونڈا وغیرہ کی طرف بھی آ گئے اور والد صاحب ساتھ رہتے تھے جب چھوڑ بھی چکے تھے تب ان کے ساتھ ان کے ساتھ رہتے اور جب چھوڑا تھا تو وہ دوسرے میدان میں آ گئے تو دور دور کی اور بزرگی کے ساتھ تو یہ ملاقات لیکن بزرگی کا احساس قائم رکھتے ہوئے مگر قرب جو محسوس شروع محسوس کرنا شروع کیا میں نے تو وہ سن انیس سو اکیس سے لے کر اور سن انیس سو چھبیس تک سمجھے چنانچہ سن انیس سو چھبیس میں جب انہوں نے پھر نکالا کامریڈ اور ہمدرد اس وقت میرے والد لیکچرر تھے میتھمیٹکس کے مسلم یونیورسٹی علی گڑھ میں تو انہوں نے کہا کہ وہ تم یہاں دوسری طرف نکل گئے اب پچھلے دور میں تمہارے والد نے کیا تھا اب یہ نیا دور ہے اچھا کچھ میری عزت رکھ لو اور تم چلے جاؤ اچھا مولانا نے کہا مولانا نے کہا میں چلا گیا لیکن مولانا کا وہ زمانہ عجب تھا میں اب دلی اسٹیشن پر اترتے ہی جو چلا تو دیکھیے کہ خواجہ حسن نظامی کی نمک حرامی داری دو پیسے میں مولانا محمد علی کی نمک حرامی دو چار پیسے میں نے اللہ یہ کہاں کیا ہو رہا ہے وہاں پہنچا تو دیکھا کہ مولانا اپنے کمرے میں ہیں شوق مولانا شوکت بلی نکلے اور ان کے لڑکے عثمان تو میں نے کہا بھائی یہ اتنی دیر سے مولانا کس کو ڈانٹ رہے ہیں ایسا کون آدمی ہے جو چپ چاپ سنتا چلا جا رہا کہ ذا صاحب کوئی ہے نہیں ان کے کمرے میں وہ مولانا وہ خواجہ نظامی کو ڈانٹ رہے ہیں اچھا اچھا خیر جب ان کو معلوم ہوا کہ میں وہ تھوڑی دیر کے لیے روکا بلایا تو اس نے کہا کہ بھائی دیکھو میری شادی کو ایک مہینہ ڈیڑھ مہینہ ہوا تھا یا دو مہینے میں تو انہوں نے کہا کہ بھائی دیکھو ہماری وہ حالت تو ہے نہیں جو تمہارے والد کے زمانے میں تو یہ اس گھر میں جتنا حصہ تم لینا چاہو لے لو اور کھانے کی پرواہ نہ کرو مگر نقد ہم تم کو پچیس روپئے سے زیادہ نہیں دے یہ عالم تھا تو میں نے کہا کہ مولانا میں ایک عدد بیوی بھی رکھتا ہوں بچہ نہیں ہوا کہنے سب کہ تم سب ہو پچیس کے پچیس اس کو بھیج دو اور میں نے کہا سگریٹ کہاں سے کہنے اللہ دے گا میں نے کہا تو ٹھیک لیکن ایک شخص ایک کہیں آپ میں کہ میں جا علی گڑھ اسی میل پہ ہے دلی سے جی۔ تو آپ ایسا کریں کہ جو مجھے دیں گے پچیس روپئے تو وہ تھرڈ کلاس کی ٹکٹ لے کر کے روز کے روز مجھے آپ کا پیم بھیج دیں وہ مواد بھیج دیں میں اس کو ایڈٹ کر کے آپ کو بالکل الٹے پاؤں بھیجوں اچھا اور میں آپ سے پیسہ نہیں لوں کا اچھی بات تو جانتا تھا کہ چلے گا نہیں اخبار تو ایک دو ہفتہ تو ایسے ہی چلایا گیا شاید دس دن کے بعد یہ بند ہو گیا پھر اس کو بعد وہ نہیں چلا تو یہ یہ تھی میرے مولانا محمد علی اچھا کے تعلقات عرصے تک تو خلافت اور وہ ساتھی رہا کانگریس مگر خلافت شروع سے ایک لاسٹ کاز ہے جی ہاں وہ تو تھا جی اب تو اب تو وہ میرے خیال سے حماقت سے معلوم ہوتی ہے نہیں یوں نا کہ دہی عدالت پر جب آ چکے تو اب خلافت کا کیا قصہ لے کے ہاں وہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے اچھا تو اس زمانے میں مجھے تھا آپ نے افسانے بھی لکھنے شروع کیے افسانے ہی لکھنے نہیں وہ اصل میں تو ابتدا میری تاریخ اور, اور فلسفے سے بھی میں نے بتایا نا جی ہاں، کہ سن بیس اور اکیس میں میرے کیسے مضامین تو یہ افسانے آپ نے کب سے لکھنے شروع کیے افسانے میں نے ایک بھائی وہ کئی جگہ لکھ چکا ہوں میں کہ یہ شہاب کی سرگزشت چھپ رہی تھی اچھا نیاز کیجیے نیاز کی زبان کا میں ہمیشہ سے قائل جیسے جی ہاں۔ جیسے عبد الماجد بری آبادی کے جی۔ سلوک کا قائل ہوں جی۔ میں باوجود اس کے کہ میرے ان کے مباہلہ ہو چکا ہاں، اچھا، وہ الگ بات ہے لیکن جس جو چیز قائل ہونے کے قابل تو تو نیاز میرے دوست اور ان کا قائل تو انہوں نے انہوں نے ان کی شاہ کی سرگزشت جمیلہ بیگم جو میری سرحد ہوتی تھی شاید سرحد آپ سمجھتے ہوں میرے ہاں، بڑے سالب تھی جی ہاں۔ وہ بی بی تھی اور مہندی ارفادی کی لڑکی بڑی لڑکی تھی جن کو ساری نفاستیں اچھا، مہندی ارفادی کی بڑی لڑکی تھی ہاں اچھا۔ ساری نفاستیں سارا ساری اپنی علمی اور ادبی استعداد اپنی اگر کسی اولاد کو دی تو اسی کو دی تو وہ نیاز نیاز کا ذکر بہت رہتا تھا مہندی افادی کی وجہ سے وہ میرے چچا ہوتے تھے کون میری خالی ہاں اچھا اچھا ہاں، رشتے کے چچا ہوتے تھے مگر یہ ان کے آ جانے سے اور زیادہ ہو گیا تو پھر میری بیوی اس کی وجہ سے اور زیادہ قرب ہوا میرے سالے ہاں جی آپ کے فرمانے کو افسانے آپ نے کیوں لکھنے شروع تو انہوں نے میں نے وہ افسانے کی بڑی قائل تھی اچھا تعریف کر رہی ہوں تو میں نے کہا کہ اس میں ہے کیا سوائے ان کے ان کی جادو بیانی کی کیوں اس میں جو جو جو نفسیاتی تحلیل یا کردار نگاری کہی تو میں نے کہا کہ اس میں جو صاحب کی سرگزشت کی بات ہاں میں نے کہا کہ اس میں جو ہیرو ہے وہ سر کے بل کھڑا ہے تماشا دکھا رہا میں نے کہا یہ بھی نیا پن مجھے کچھ ہر بات الٹ دو یہ آرٹ ہے اس کا اور میں نے کہا انگریزی کیا اس کا رائل وغیرہ سے سیکھا ہے تو گرامینٹری کی اسٹائل ہے تو ان کے منہ سے نکلا کرنے کی یہ سب نہ لکھ سکنے کی بات اچھا یہ کس کے منہ سے نکلا جمیلہ بیگم جمیلہ بیگم اچھا میں نے کہا بہت ٹھیک ٹھیک کرتی ہوئی اسی رات کو بیٹھا تو تیس صفحے لکھ ڈالے ایکسرسائز بک اچھا اور ختم نہیں ہو رہا تھا زیدی کا حش اچھا لگ رہا ہے یہ سن چوبیس پچیس کے درمیانی سال کی بات اتنے میں نیاز آئے گورکھپور ہم لوگوں نے بلایا تھا آئے کچھ ان کے اخبار ان کے رسالے کے خریدار بھی بنائے گئے تو جمیلہ بیگم کو میں نے سنایا جب تو انہوں نے کہا کہ میں اسی میں جانتی تھی تم لکھ سکتے ہو میں اسی لیے میں نے تم کو یہ اچھا۔ تانا دیا تھا اور لکھا ہے تو ختم کر رہا اور میں نے کہا جہاں پڑھا ہے تم کو سن تم نے سن لیا نا ٹھیک آئے نیاز تو کہنے لگ بیگم نے کھانا کھلایا اور انہوں نے کہا کہ صاحب یہ افسانہ لکھے ہوئے ہیں کسی کو دکھاتے نہیں اب اور مکمل نہیں کر رہے ہیں کہنے لگے اچھی بات تو میں کہنے لگے جیسا نام مکمل تو سنا دوں نے کہا اس کے بعد تو خیر میں نکال کے لایا بکس کے اندر سے میں نے وہ نام سنایا ہے مشکل سے ایک صفحہ سنایا کہ انہوں نے جس سے بات جھٹ کے اس طرح سے اور کھٹ سے اپنے چسپٹ میں رکھ لیا کہنے لگے صاحب یہ جیسا ہے جتنا ہے اتنا ہی میری عادت نہیں ہے نگار میں جب تک کہ پورا پوری چیز نہ آ جائے چھاپنے کی لیکن یہ مستثنا ہے میں لے جا رہا ہوں میں ابھی چھاپے دیتا ہوں اور آپ آئندہ ارے میں نے کہا اس میں سے دو سفید دے دو دوائی رب ملانے کے لیے تو انہوں نے مشکل سے دو صفحے اس کو نکال کے تو اس طرح سے یہ زیدی کا حشر ہوا تو صاحب یہ وہی چیز ہے جو آپ نے پہلی دفعہ پڑھی جی۔ تو دیکھیے اتفاق کی بات یہ ہے کہ یہی پہلی چیز ہے جو مجنو صاحب کی اور یہی پہلی چیز ہے جو مجنو صاحب کی آپ نے پڑھی ہے اس سے پہلے میں خواب میرے خواب میں میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ میں کبھی افسانے لکھوں گا اور بھائی میں میں سلیمانی زبان پر لکھتا تھا کردستان کی زبان نہیں میں میں تاریخ فلسطین پہ لکھ رہا تھا میں کچھ سائنس اچھا تو جب یہ آپ نے زیدی کا حشر لکھا تو نیاز نے کہا کہ تم اتنے میں پھر چلا گیا اپنے اپنے پھر مسئلہ وہ گھومتا پھرتا لکھنؤ آیا ارے وہ الہ آباد آیا وہ ہیڈ کوارٹر رہتا رہتا تھا تو ہم اور فراق جو ہے تو نیاز کو لکھا میں نے میں نے کہا بھائی مجھے جو کہو لکھے لیکن مجھے تم میکسیمم جو دے سکتے وہ گن گن کر کے ہر مہینے بھیجتے رہو تو انہوں نے کہا وہ خط کیا بتائیں وہاں ہم سب دو ہزار خطوط میں نے جلائے جس میں جواہر لال کے بھی خطوط میرے پیاروں کے بھی خطوط تو تو جلائے کیوں وہ آپ محفوظ کروا دیتے وہاں محسوس سوال نہیں تب میرے گھر بھی تلاشی آنے والی تھی جب گاندھی ختم ہوئے انکلوڈنگ اچھا، اچھا۔ جانتے ان کا کسی پارٹی سے واسطہ نہیں اور دو ہزار گالیاں سنی جو بھی آیا چاہے بی پی سنگھ آئے ہوں چاہے ڈی پی سنگھ آئے ہوں چاہے کوئی بھی آیا بغیر گالیاں پنت جی کے اچھا ہم نے نے میں کہا پنت جی کے ابھی تو سر ہی ہلتا تھا معلوم تھا بھیجا بھی ہلنے لگا ہم ان کے بھیجا میں تو کہنے لگے تو مجھے میں اپنے پہلے وہ دو ہزار خط اس نہیں اس میں کچھ نہیں تھا بھائی اس سے زیادہ تو میرے میں ہوا کرتا تھا میں نے کہا نا ڈاکٹر کاجو کے بیٹے جن کو پڑھایا میں نے اس کے خطوط تھے جواہر لال کے خطوط تھے فراق کے انگن خطوط تھے آٹھ صفحے کے مسائل پر زندگی کے اور ادب کے مسائل پر انگریزی میں اردو میں نے کہا ناپاک ہاتھوں سے اگر چھوئے گا تو مار گا کلائی ٹوٹ جائے گی کچھ احساسات جو دیوانی دیوانی ان کو کو نہیں تمہارے جس جی اچھا تو خط انہوں نے نے کیا کیا کہا نیاز صاحب خط خط لکھا یہ لکھا کہ آپ اس کو کا حشر تو تھک چکا مکمل ہو چکا اب آپ کچھ نہ کیجیے افسانے لکھے اور ہر مہینے مجھے افسانے دیجیے اور میں میکسیمم یہاں کا ریٹ یہاں کا نہیں میرے ہی نہیں بلکہ قریب قریب ہر جگہ کا ریٹ میکسیمم ہے دو روپیہ فی صفحہ لیکن ہم آپ کو تین روپے دیں گے اچھا, اچھا۔ بشرطے کہ آپ صرف افسانے لکھ اچھا اس تاریخ سے لے کر میں نے اور بھی درمیان میں بس غیر دوسرے موضوعات پہ ہاں، ہاں، ہاں۔ مضامین لکھے اس کا پیسہ میں نے مانگا نہ انہوں نے دیا اچھا وہ صرف افسانہ طے ہوا تھا افسانہ طے ہوا پھر یہ سمن پوش پہلا افسانہ زیدی کا حشر دوسرا افسانہ گہنا تیسرا افسانہ سمن سمن پوش چوتھا افسانہ حسنین کا انجام کے وہ مجھے کچھ ایسا احساس ہونے لگا تھا کہ صوفی صوفیہ جو اس کی ہیروئن ہے اچھا کے حشر اس کے ساتھ جو قسم کا جنسی تعلق رکھ کر اور الگ ہو گیا ہے حسنین تو ڈرامیٹک جسٹس نہیں ہوئی پوئٹک جسٹس نہیں حسنین کا انجام کر کے اس کو افسانہ جسٹس اچھا، تو اس طرح سے میں افسانہ نگار ہوا اور سن پینتیس تک میں افسانہ سن تیس تک تو میں بالکل افسانہ نگار تھا اچھا سن اکتیس میں جب میں نے خود ایوان نکالا اچھا تو اس میں مجھے سب کچھ ہونا پڑا بعد میرے ایوان کے پرچے ایسے ہیں آپ دیکھیں گے کہ کیا چیز ہے جو اس میں نہیں ہے کل میرا میرے ہر میں ہاتھ نہیں پھیلاتا تھا مضمون کے لیے جو بھیج دیتا تھا اس کو پیسے بھیج دیتا اچھا اس لیے کہ میں پیسے خود لے چکا اور سنتیس سے لے کر کے اس کے بعد تک کسی مضمون کا میں نے نگار سے پیسہ نہیں لیا اس لیے کہ سنتیس میں میں گھر بیٹھ گیا اچھا اچھا. پھر مجھے گھر پہ کھانے کو اچھا تنقیدی مضامین لکھنے کی طرف آپ کب تنقیدی مضمون ویسے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میرا مضمون جو زہر عشق پہ ہے یہ سب سے پہلا مضمون ہے آپ کا ہاں تنقید کے اس میں ویسے میں نے ہیریکلیٹس پہ رونے والے فلسفی پہ جو لکھا ہے اچھا یاسن تیس میں شوپنہار جو کتاب لکھی ہے ہاں۔ جس کے بارے میں اگر کوئی کسی دوسرے کو وہ خط لکھا ہوتا ڈاکٹر اقبال نے تو آپ سنہرے فریم میں ٹنگا ہوتا اس کے کمرے میں سو پنہار کو پڑھ کر کے ایک ہفتے کے اندر ڈاکٹر اقبال بڑا فراخ دل آدمی تھا خود اپنے کو فلسفی نہیں سمجھتا تھا دنیا کو سمجھتا تھا کہ فلسفی ہو سکتے کیا کہنا جہاں شاعر وہ ہر شخص شاعر تو اس نے سات دن کے بعد جواب دیا اپنے ہاتھ سے اس شخص نے کہ آج مجھے معلوم ہوا کہ اردو زبان بھی اس قابل ہے کہ اس نے فلسفے کو ادب بنا کر کے پیش کیا جا سکتا اچھی یہ معمول یہ معمول خراج نہیں تھا نہیں بہت لیکن اس میں وہ خط بھی گیا اچھا وہ بھی اس میں نظر آتش ہو گیا یعنی میں بڑے بڑا بے درد قسم کا انسان اچھا یہ شوبن ہار کی طرف آپ کیوں متوجہ ہوئے تھے اس کا تو آپ کا فلسفہ تو کبھی قنوتی رہا نہیں مزاجن تو آپ قنوتی آدمی نہیں ہے اگر کسی نے شوپنہار پڑھی ہوئی تو اس کے آخر میں آپ دیکھیں گے کہ میں نے تنقید کی ہے اس نہیں میں یہ پوچھتا تھا کہ آپ وہ مجھے آپ نے شوپن ہار کو کیوں منتخب کیا اور بھی فلسفی تھے اس لیے کہ اس سے زیادہ شاعر ہاں شاعری تو ہے اس کی نہیں شاعری اس کے یعنی رنگ میں اس کے اسلوب میں فلسفے میں شاعری فلسفے میں شاعری ہے بے شک ویسے گفٹی کے وہاں بھی ہے لیکن اس پائے جہاں وہ فلسفی ہوتا اچھا، ہے صرف یعنی اس وجہ سے آپ ہاں، کو اس میں اچھا اچھا وہ نہیں ہے سمجھے پوئٹ فلاسفر وہ کہلاتی ہے اچھا فراق صاحب سے آپ کے جو تعلق ہے یہ کتنا قدیم ہے فراق گورکھپوری سے یہ میں کہیں لکھ بھی چکا ہوں یہ ان کے خاندان سے میرے خاندان سے موروثی تعلقات ہیں یہ گورکھپور میرا نانیال تو میں تو ایک تیرہ سال کی گیارہ سال کی گیارہ سال کی عمر سے ساڑھے گیارہ سال کی عمر سے تو میں گورکھپور ہی کا ہو کے رہ گیا جی ہاں، جی ہاں۔ اس لیے میں نے اپنے نام جا کے گورکھپوری وغیرہ نہیں اچھا، لگایا اب چونکہ میرے خطوط جاتے تھے رسالوں میں تو وہ جب وہاں سے لکھ کر کچھ دنوں کے بعد کچھ دنوں تک تو خالی مجنو رہا اس کے بعد جب خطوط آنے لگے مجنو گورکھپور دوسرے بھی لکھنے لگے تو وہی جیسے بیچارے نے کبھی بھی اپنے کو افادی نہیں کیا کہا بھائی کہیں اس نے یوٹیلیٹیرینزم کا ترجمہ افادی الاقتصادی کر دیا تھا اسے ہم نے اب یار چڑھانے لگ یار اس کو چڑھانے لگے افادی الاقتصادی آ گئے افادی یہاں تک کہ بات ہاں، نام کا جز بن گیا بن گیا وہ بیچارے اب خود اپنے کو لکھنے لگے تو اسی طرح سے گورکھ پوری کر کے اتنا آنے لگا اچھا اچھا اچھا کہ میں مجنو گورکھ پوری ہو گیا مجنو میں نے تخلص یہ رکھا آپ نے ایک سوال کیا وہ یہ کہ جس تخلص کو اٹھا کے دیکھو تو اس کے آدھے درجن سے کم نہیں یہاں تک کہ غالب جہاں غالب بھی کافی ہاں جی، تو میں نے کہا کہ ایسا تخلص رکھو کہ جس کو رکھتے ہوئے لوگ شرمائیں چنانچہ میں نے مجموعی تخلص کیا باوجود اس کے کہ ایک بہر ایسی ہے جس میں میرا تخلص آتی ہی نہیں تو کون سی بحر ہے وہ بحر کامل ہے غالب اچھا متفائل متفائل متفائل متفائل یہ بحر اچھا۔ تو بہرحال اس میں مجھے نہیں آتا بحث نہیں بعد کو میں نے دیکھا یہ کہ نیر درد کے یا میر کے یا دونوں سے متاثر ایک صاحب گزر چکے ہیں مجنو اچھا سمجھے جس کا مشہور شعر ہے اچھا شعر ہے کہ دن میں سو سو بار اس کے روبرو جانا مجھے اس میں سودائی کہے یا کوئی دیوانہ مجھے اچھا یہ ان کا اور فوراً ہی باور تذکرے میں دیکھا کہ ایک مولانا مجنو مشدی فارسی گزرے میں نے کہا چلو بھائی یہ یہ بھی امتیاز نہیں رہا مگر کہا میں نے سوچا کہ کوئی نہیں جانتا ان کو ہاں، مگر میں اس شخص کی ضرورت اور ہمت پر کتاب دیتا ہوں جو میرے بعد جس نے ایک لکھنؤ میں مجموع کسی نے رکھ لیا اچھا، تو کوئی سے ہاں۔ مجنو نہیں ہوگا ہاں، نہیں میں نے کہا میرے بات یہی ہمت تو یوں میں مجنون ویسے شاعروں میں صرف مصفی ایک ایسا آدمی ہے کہ جس کا تخلص جو ہے نہ فارسی میں ہے نہ اردو میں نہیں سوائے اس کے بالکل نہیں سوائے مصفی ہاں۔ اچھا تو یہ فراق صاحب سے آپ تعلقات ہاں تو تو یہ میرے ان کے والد منشی گورکھ پرساد کے برت خاندانی زمیندار تھے ایک طرح سے رئیس اور مختاری پاس کیا پھر وکالت پاس کیا اچھے وکیلوں میں سے مختاری تھے گورنمنٹ جبلی اسکول وہاں میرے والد کو انہوں نے پڑھایا اور میرے والد نے فراق کو پڑھایا اچھا اچھا, اچھا۔ آپ تعلقات تو بہت پرانے تھے اور گورکھپور کے چوٹی کے وکیلوں میں تھے منشی گورو پرساد برت اور چوٹی کے شاعر ہوں گے خالی اسکول سے ان کا تعلق تھا اچھا اچھا با مقصد شاعر چاہے غزل ہو چاہے نظم اچھا تو ان کا کچھ حصہ فراق صاحب کی تعلیم آپ کی تعلیم ایک ہی جگہ ہوئی ہے ہاں ہاں یعنی جب ہائی اسکول کے بعد ہی چلے آئے یہاں الہ آباد چلے الہ آباد اچھا۔ میں میری ہائی اسکول کے بعد کی داستان کبھی پھر سنیے تو اچھا ہاں، وہ مناسب ہے نہیں میں یہ پوچھتا ہوں کہ ہائی اسکول تک جب فراق صاحب آپ کے آپ کے ساتھ پڑھتے تھے نہیں نہیں آپ سے تو مجھ سے وہ سات سال عمر میں بڑھے اچھا سات سال بڑھے ہیں اچھا ہاں، اور انہوں نے جب بی اے پاس کیا ہے تب میں نائنتھ کلاس میں اچھا اچھا اچھا وہ مجھ سے سات ہاں، آپ کا انہوں نے اپنے بدامین میں بہت ذکر کیا بغیر میرے ان کا ان ان کا کوئی مضمون چاہے وہ اپنے بارے میں لکھا چاہے وہ نامکمل اور اگر میں اپنی زندگی کی سرگوش گزشت لکھوں تو ان کے بغیر نامکمل ہے ہاں، بے شک اس لیے میں نے سوال پوچھا تھا صاحب سے صحیح ہے جتنا جتنا قریب سے مزاج پہچانا ہے جتنا قریب سے مزاج میرے دوستوں میں پہچانا ہے تو وہ فراغ اچھا اب فراغ صاحب سے آپ سے ملاقات کب سے نہیں ہوئی غالباً سن پچپن سے نہیں ہوئی اچھا پچپن سے نہیں ہوئی اچھا۔ اور خط و کتابت کا تو سوال ہی نہیں ہے اس لیے نہ آپ خط نہیں وہ خط تو خوب لکھتے ہیں دوسرے سے لکھوا دیتے ہیں دس خط ہاتھ کانپتا ہے ان کا ہاں ان کا ہاتھ دس, دس خط جو ہے وہ کر دیتے اچھا یہ ایوان جو تھا اس کا فائل آپ کے پاس ہے جو آپ کا پرچہ تھا آج میں نے ایک رجسٹرڈ خط لکھا جس کے پاس ساڑھے چار سو اشعار میرے ہاتھ پہ لکھے ہوئے اس نے پڑھنے کا شوق ظاہر کیا تھا تو دو چیزیں میں ویسے ایک آدھ چیزیں میں نے دے دی دو چیزوں کا اس نے کہا تھا کہ مجھے پڑھنے کا شوق ہے آپ دے دے دیں تو اچھا دو والیوم تو لے وہ اس کو دے دیا میں کی اچھا کے اچھا۔ امانت میری اور ایک سو اچھا، بھی ان کو میں نے کہا اس کو رکھے رہو جب ہم تم سے مانگیں لیکن کوئی ایک مہینہ سوا مہینہ ہو گئے ہیں کہ میری اس ملاقات نہیں ہوئی ہے آج اس کے بھائی کو میں نے رجسٹر لکھا رکھا کہ اس سے کہہ دو یہ کون صاحب ہیں جن کے پاس بھائی یہ ہمارے ان کے ان کی فیملی کلکتہ میں ان کی فیملی یعنی اس کی جس لڑکی کا میں ذکر کر رہا ہوں جس بھائی کا میں ذکر کر رہا ہوں نہیں ان کا ان کا نام کیا ہے جن صاحب کے اس کا نام اس نے نام اس لیے پوچھ رہے اب آپ لوگ جا کے مانگیں گے مجھے نہیں کبھی ہاں۔ نہیں کبھی نہیں <coughs> خیر بہرحال میں بتا دوں وہ خاندان پہلے تو شکار ہوا کلکتے میں سن سینتالیس میں نہیں ہندو مسلم فساد ہوا بات کو اچھا اچھا وہ غالباً سن چونسٹھ جی یا ترسٹھ وہاں سے بھاگے ڈھاکہ لوگ اور ڈھاکہ میں یہ ہوا تو یہاں بھاگے تو ایک طرح سے لٹے پٹے ہیں ان کا ان کا بھائی جو ہے اچھا، اچھا، ان اچھا۔ کا بھائی جو ہے سندھ مسلم کالج میں پڑھاتا ہے اور وہ ایم اے فائنل کی ہوئے اس کو ایک سال ہو گئے فرسٹ کلاس کا اور جو نوجوان آپ سے لے گئے تھے ایوان کا فائل اور سوگوار نہیں وہ وہی وہی لڑکی ضمانت کیا کیا نام تھا ان کا بلکش جہاں اچھا ٹھیک ہے تو وہ آپ ادھر منگوائیے موجود میں نے آج رجسٹر خط اٹھایا ہے میں بھی پڑھنا چاہوں گا ایوان میں نے نہیں پڑھا اس لیے کہ میرے ہوش سے پہلے یہ ایوان میرے ہوش سے پہلے نکلا اور بند ہو گیا مجنو صاحب آپ نے سید جالب دہلوی کا ابھی ذکر کیا تھا ہاں۔ تو آپ سے ان کی ملاقات سے جو ملاقات رہی ہے اس کو سنو گے تو دلچسپی ہوگی آپ کو تو وہ بڑی دلچسپ ملاقات ملاقات تو خیر نہ جانے کتنی رہی ہے اور میرے ان کے ایک لاکھ ڈانٹ رہا کرتے تھے لکھنؤ میں ان کو پرانی ایک گزری بازار جس کو گدری بازار کہتے ہیں وہ ہر اتوار کو لکھنؤ میں نحاس پر جی۔ فٹ پاتھ ہوتی جس میں پرانی بڑی قیمتی کتابیں بھی مل جاتی تھیں ہیرام توتا جس کو میں کہتا ہوں یعنی سرخ توتا میں ہیرامن اسی کو کہتا ہوں معلوم نہیں ہیرامن کیا مانے تو میں بھی کتاب کی تلاش میں ٹہرا کرتا ہوں اور سید صاحب بھی ٹھہرا کر تو اکثر کتاب اچھا وہ وہ بہت ہی معقول وہ بڑے دانا اور بینا اور تجربہ کار آدمی تھے مجھے کتاب کا صرف کا شوق اور جو جوانی اور اس عمر میں جو فرق ہونا چاہیے وہ الگ اب وہ بھی منڈلا رہے ہیں کتاب کے آگے میں بھی منڈلا رہا ہوں انہوں نے ایک دم بول دیا اب میں نے اگر مجھے اس کتاب کی لگن رہی تو بول دیتا ہمت نہیں کرتا تھا کہ اگر سید صاحب نے کسی کتاب کو نظر میں رکھ لیا ہے مگر ایک کتاب دونوں جل کاشف الحقائق کی اچھا۔ اصلی پہلی پہلا ایڈیشن اتنی بڑی لمبی جلد جی۔ موٹی ایک جلد میں یونانی اور عربی فارسی فارسی نہیں سنسکرت اچھا یہ اور ہندی شاعری کے کچھ نمونے یہ تھے دوسری جلد میں فارسی اور اردو ٹھیک یہ دو جلد اب عثمان جناب اب سمجھ لیجئے کہ اس کی اس وقت کی پرنٹڈ قیمت چار روپیہ فی جلد تھی چار روپیہ ایک کی چار روپیہ آٹھ صحیح صاحب پہلے تو دو دو تین روپے لگائے دو روپے لگائے سر میں نے چار لگائے اب جب انہوں نے یہ دیکھا کہ لاکھ بڑے ہوش مند ہوتے ہیں تاجر انہوں نے کہا جب یہ ہے تو وہ کہیں سے جائی صاحب نہیں دیتے سید صاحب پھر گھوم پھر کر کے آئے انہوں نے کچھ اور لگا دیا یہاں تک کہ یقین مانیے کہ میں نے اٹھارہ روپے لگا دیے اور لے کر کے چلائے پھر سید صاحب چلے گئے میں شرمندہ ہوں اس بات میں <laughs> لیکن سید صاحب کتاب کتابوں کے کتابوں کر کے سورس سے کہاں ملے گی کون کتاب ان کو زبانی حافظے کا قائل میں کیا بتاؤں جس وقت کے وہ شام کا وقت ہوتا تھا ان کے خاص وقت جی اس وقت ان کے حافظے کا ٹیسٹ لے لیجیے کہ بتا دیتے کہ وہ ایک انسائکلوپیڈیا تھے پولیٹیکل ایونٹس تو ایک تو یہ بات دوسری بات یہ ہے کہ ایک مرتبہ میں لکھنؤ گیا جی چھٹیوں کا زمانہ تھا اچھا میں نے خدا نہیں کیوں جی میں آئی آپ لکھنؤ رہ پڑو یا کچھ دن میں تو پیسے ویسے تو لے بھی لے کے چلتا ہوں اچھا پھر سید صاحب میں نے کہا کہ صاحب مجھے آپ کے دفتر جو جگہ میرے لائق ہو میں صرف ابھی ہائی اسکول پاس کی انٹرمیڈیٹ میں پڑھ رہا ہوں تو مجھے واقف تھی شیر شاعری سے نہیں مالک کے علاوہ مالک سے تو ذریعے سے واقف شیر شاعری سے واقف مجموع تخلص سے واقف تھے لکھنؤ کے مشاعروں میں جاتا تھا وہ تو کہنے کے بعد فاروق والی بات نہیں میں نے کہا کہ صاحب وہ بات کیا تھی وہ آپ جانیں مجھے ہوش بھی نہیں لیکن میں تو ہو سکے تو ایڈیٹوریل اسٹاف پہ اور نہیں تو کلوریکل اسٹاف پہ آپ جگہ دے دیجیے دس سے پانچ لوگ جگہ کہہ لے کہ تم نے یہ کلریکل اسٹاف کہہ کر کے میرے دل میں شبہ پیدا کر بڑا سمجھ آیا آدمی کہیں ایسا جانتا کہ کلرکی کرنے تو نہیں آئے گا بھاگ جائے گا کچھ دنوں تو انہوں نے کہا کہ دیکھو جی یہ جگہ ہماری ہے جو ہے یہ سو روپے کی یہ ہم تمہیں دیتے ہیں لیکن ہم تم کو ساتھ دیں گے ساتھ دیں گے ہم پھر تم جم جاؤ گے اور دیکھ لیں گے تو ہم تمہاری سو کر دیں خیر ایک مہینہ رہا میں ساٹھ روپے ان سے لیے اب جی اکتا چکا تھا لیکن تو دھوپ بارہ کر کے کہ وہ والد کا میسج پہ میسج آ رہا ہے میسج جو آ رہا ہے وہ مجھ سے یہ کہہ رہا مجھے ضرور بلا رہے ہیں صاحب کہہ رہے بھائی میں آج ہی تمہارا شوق کیے دیتا ہوں خدا کے لیے فاروق والی بات نہ کرو اچھا۔ تو اس لیے کہ وہ فاروق والی بات یہ کہ ہمدرد جب بند ہوا ہے تو کچھ دنوں یہ لوگ تلاش کر رہے تھے کہ زمین کیا کیا جائے تو راجا غلام حسین تو وہ انگریزی کے وہ انڈیپینڈنٹ یا کیا نکلتا تھا مسلم مسلم کوئی کوئی نکلتا تھا گزوٹی کیا اس میں ہو گئے تھے میر محفوظ علی بدامی چلے گئے تھے یہ فکر میں تھے اخبار اچھا انہوں نے یہ اخبار نکالا ہم دم پہلے نکالا پھر ہمت ہمت تو ہم دم کا زمانہ تب میں والد صاحب کو ہی چاہتے تھے اچھا تو ایک ہفتہ والد صاحب رہ کر کے ان کا سب کچھ جمع وما کر کے چل دیے وہ لوگوں اچھا اس لیے وہ بار بار کہتے تھے کہ یہ دیکھو فاروق علی بات ہاں، بات نہ کرنا ہاں۔ مگر ہم کو تو چلا جانا مقصود تھا کسی طرح سے ہم نے اس کو تو سید جاوید صاحب سے ایسی ویسی ملاقات نہیں ہے ہاں، ہاں۔ شرمندہ بھی ہوں ان سے اور کبھی کبھی یہ گستاخی بھی ہوئی ہے کہ ان کے بولی پہ بولی لگا کر کے کتاب خرید ہی لی میں اچھا صاحب آج کی گفتگو بہت دلچسپ رہی اور آپ نے بہت اچھی گفتگو کی آج لطف اللہ صاحب بھی اس بات کے گواہ ہیں اس لیے کہ یہ بھی بہت دلچسپی سنتے رہے پھر میں نے ان کے برکت اللہ سے پوچھا تو یہ کہہ رہے تھے کہ صاحب میں بہت لطف اندوز ہوا اس ساری گفتگو سے بات یہ ہے کہ یہ ہاں ہاں میر کا شعر سنتے جائیے اس کے بعد بند کر ہاں بس اسے ختم کر دیجیے ٹھیک مناسب باتیں ہماری یاد رہیں پھر باتیں ایسی نہ سنیے گا ہاں۔ سنتے پڑھتے کسی کو سنیے گا تو دیر تلک سب دنیا ہاں، ہاں۔ یہ یادیں نہیں ہیں کسی کے پاس سمجھے اور نہ کسی کو معلوم ہے بے شک سمجھے آج مولانا محمد علی کے بارے میں سوال کر دیا ٹھیک ہے رسمی باتیں کر لیں گے ہاں، قربت ہے آپ کی قربت کردار و مزاج جو میں نے چند الفاظ میں نمایاں کیا